السلام علیکم this is lecture four of gender issues in in the last lecture we talk about historical background of gender issues in psychology how different school of thought in psychology tackled اور did not tackle the issue of gender difference ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے مختلف uh, ممالک میں مختلف جگہ پر عورتوں نے اور مردوں نے عورتوں کی مینسپیشن کے لیے جہاں کام کیا لبریشن کے لیے کام کیا اویئرنیس کے لیے کام کیا وہی انہوں نے ریسرچ میں بھی ایک الگ سے خاصی strong body of knowledge develop کی جس کے نتیجے میں عورتوں کے ایک گروپ کو ایک ایسوسیشن کو جس کے سپورٹرز مرد بھی تھے اے پی اے کی ایک باقاعدہ ڈویژن کا درجہ مل گیا ڈویژن جو کہ خاص طور پر عورتوں کے ایشوز کے لیے مخصوص ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں مرد عورتوں کا ساتھ دے رہے تھے فیملیس موومنٹ میں وہ پرو فیمنسٹ مرد مردوں کے حقوق کے لیے بھی اور مردوں کے پرابلمس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی کام کر رہے تھے اور اسی مینس موومنٹ کے نتیجے میں ایک اسٹیج یہ آئی کہ ان کے پاس اتنی ریسرچ شامل ہوگی اتنے لوگ اتنے سائیکولوجسٹ اتنے انٹلیکچل ان کے ساتھ آ ملے کہ ان کو بھی بالآخر 1995 میں اے پی اے کے ایک علیحدہ ڈویژن کا درجہ حاصل ہو گیا یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دونوں ڈویژن ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے جن لوگوں نے اس مینس موومنٹ کا آغاز بھی کیا وہ بھی پرو فیمنس تھے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جینڈر بیلنس اور اکولیبرم میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہیں جو مردوں کو عورت کا دشمن اور عورت کو مرد کا دشمن سمجھتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا آج کے لیکچر میں ہم جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میتھڈالوجی کی بات کریں گے آپ نے اس سے پہلے بھی ریسرچ میتھڈس کے بارے میں پڑھا ہوگا اور آپ نے بہت سے سائیکولوجیکل تحقیق کے طریقوں کے بارے میں اسٹڈی بھی کی ہوگی شاید کوئی تحقیق کی بھی ہو جینڈر میں بھی جو جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کرتے ہوئے ریسرچ استعمال کی جاتی ہے بنیادی طور پر وہی کے وہی تمام طریقے استعمال کیے جاتے ہیں مگر ان کے استعمال کرنے کا طریقہ یا انداز مختلف ہے ریسرچ کو پلان مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے باقی نارمل جو ہم سائیکالوجی میں ریسرچ کرتے ہیں وہ زیادہ تر کوانٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے جینڈر ریلیٹڈ یا فیمنسٹ ریسرچ میں کوالٹیو میتھڈ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یعنی اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکینس کو حاصل کرنا جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ کا مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد حقائق کو جاننا ہے آبزرویشن کرنا ہے معلومات اکٹھی کرنا ہے ڈیٹا اس فارم میں ہے یا نہیں کہ اس کو ہم اسٹیٹسٹکلی ٹریٹ کر سکیں یہ زیادہ بڑا پرابلم جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں نہیں ہے بہرحال دونوں طرح کی ریسرچ ہم استعمال کرتے ہیں کوانٹیٹیو بھی اور بھی لیکن ان ریسرچ میتھڈ کی بات کرنے سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فیمنسٹ ریسرچ اور جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں کیوں ہم اس کو عام ریسرچ میتھڈالوجی نہیں کہہ رہے بلکہ ہم اس کو جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میتھڈالوجی کہہ رہے ہیں یا feminist methodology Gender-related research. Research focusing upon A, the socio-psychological, economic, biological, and cultural societal impact of gender stratification and gender roles. B, it also explores the various aspects of gender relations and gender differences. Gender research covers all sorts of issues pertaining to gender, especially the social and psychological life of women مختصراً جینڈر ریلیٹڈ سے مراد ہے کہ جو بھی جینڈر ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو ریسرچ کی جاتی ہے یوں تو وہ جینڈر ڈفرینس کو بھی ٹریٹ کر رہی ہے جینڈر سملیرٹیز کو بھی جینڈر رولز جینڈر آئیڈینٹیز کو لیکن اس کا ایک اسپیسیفک ٹارگیٹ جو ہے وہ سائیکولوجی آف ویمن ہے with reference to the other gender as well اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری ٹرم جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے فیمنسٹ ریسرچ آپ جانتے ہیں کہ فیمنسٹ موومنٹ وہ موومنٹ تھی جس نے ویمن لبریشن کے لیے برسا برس کام کیا اس کے بارے میں لکھا اپنی ایکٹیویٹیز کی اسٹرگل کی اور اس کے نتیجے میں عورتوں کو ان کے حقوق مل گئے فیمنسٹ ریسرچ میتھڈالوجی بھی جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میتھڈالوجی سے ہی ملتی جلتی ایک چیز ہے ان کو ہم دونوں کو ایک چیز بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم ایک اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ جب ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو ہم سائیکولوجیکل ریسرچ کی بات کر رہے ہیں فیمنسٹ ریسرچ سائیکولوجی میں بھی ہو سکتی ہے سوشیولوجی میں بھی ہو سکتی ہے اینتروپولوجی میں بھی ہو سکتی ہے یہ ایک معمولی سا فرق ہے بنیادی فوکل پوائنٹ دونوں کا ملتا جلتا ہی ہے feminist research research exploring the social psychological economic biological and cultural, societal aspects of women's life. The focus of research is the status and condition of women in the society. The basic premise of gender research is the idea that women generally experience subordination. The objective of feminist research is to identify females' problems so that resolutions can be found. The ultimate goal is the improvement in the condition and status of women in any given society یعنی فیمنس ریسرچ اگر ہم دیکھیں تو اس کے ٹارگیٹس زیادہ پریکٹیکل ہیں ایکٹیوسٹ نیچر کے ٹارگیٹس ہیں وہ کوئی ڈائریکٹ گول حاصل کر کے اس کے نتیجے میں کوئی ڈائریکٹ ریزلٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور ریزلٹ صرف ایگزٹنگ باڈی آف نالج میں اضافہ کرنا نہیں ہے بلکہ سالڈ کانکریٹ اسٹیپس کے لیے اسٹرگل کرنا اس میں زیادہ اہم ہے بنیادی تصور اس میں یہی ہے کہ عورتیں سبارڈینیشن کا شکار ہیں استحصال کا شکار ہیں ان کو کم تر درجے پہ رکھا جاتا ہے ان کے پرابلمس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کے اسپیسیفک پرابلمس ہیں ان کو سمجھنا تو ضروری ہے ہی لیکن اس سے بڑھ کر زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ان پرابلمس کو حل کیا جائے ان کا کوئی ریزولوشن ڈھونڈا جائے الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی ملک میں جب اسٹرگل کی جائے کام کیا جائے ریسرچ کی جائے تو اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہوگا کہ اس معاشرے میں عورتوں کا مقام اور ان کا اسٹیٹس اور ان کی زندگی پہلے سے بہتر اور اچھے ہو جائے threats to gender related research Margrit identified threats to sound research to gender اب جب ہم جینڈر ریسرچ کی بات کرتے ہیں یا فیملی ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو اس کے راستے میں کئی رکاوٹیں اور کئی ہرڈلس ہو سکتے ہیں کئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس ریسرچ سے وہ مقاصد حاصل نہ کر سکیں جس کے لیے ہم ریسرچ کر رہے تھے دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورسز آف بایس اس ریسرچ میں آ جاتی ہیں بہت سے ایسے فیکٹرس ہیں بہت سے ایسے ویریبلس ہیں جن کی وجہ سے ہماری ریسرچ مکمل انڈیپینڈنٹ اور امپارشل نہیں رہتی اس میں کنفاؤنڈنگ ویریبلز آ جاتے ہیں جو کہ انٹروین کرتے ہیں ہماری فائنڈنگس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو اپنی فائنڈنگ سمجھ رہے ہوں وہ در حقیقت ہماری فائنڈنگ نہ ہو کسی اور ویریبل کا اثر ہو ایٹلر کے مطابق کچھ سیٹس ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جینڈر ریسرچ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس کے ریزلٹ جو ہیں فالٹی بھی ہو سکتے ہیں اور ریسرچر کے لیے پرابلمس بھی پیدا ہو سکتے ہیں انہوں نے پانچ ایسے تھریٹس کا ذکر کیا andro androcentricity B over generalizing C gender blindness D double standard E interference androcentricity سے مراد ہے male centricity is centred around men research gender related research اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اینڈو سینٹریسٹی کا شکار ہوتی ہے یعنی ریسرچر جب ریسرچ کے بارے میں سوچتے ہیں ایک تھیری کو پلان کرتے ہیں ہائپوتھس بناتے ہیں کوئی کانسپٹ چنتے ہیں تو ان کے ذہن میں میل اورینٹڈ سوچ ہوتی ہے اسی سوچ کو بنیاد بنا کر وہ اپنا ایک ہائیپوتھس بناتے ہیں اور اس ہائپوتھس کو اسٹڈی کرنے کے لیے اسٹڈی ڈیزائن کرتے ہیں اب کیونکہ سوچ میل سینٹرڈ ہے تو وہ زیادہ تر مردوں کے مسائل کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں مثلاً اکثر دیکھا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں یعنی کچھ برس پہلے جو ریسرچ کی جاتی تھی اس میں کافی ریسرچ اس چیز کے اوپر ہے کہ occupation related problems of people لیکن جب اس میں پیپل کو لیا گیا تو اس میں زیادہ تر مردوں کو شامل کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والے لوگوں کے مسائل ہیں جبکہ سیمپل ہمارا زیادہ تر مردوں پر مشتمل ہے تو جو مسئلے اینڈ میں سامنے آتے ہیں وہ مردوں کے مسائل ہوتے ہیں کام کرنے والے مردوں کے خواتین کے نہیں اس کی ایک اپوزٹ صورت حال بھی ہو سکتی ہے یعنی ایک, ایک دوسری ایکسٹریم گائنو سینٹریسٹی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ کو پلان کر رہے ہوں تو آپ کی ریسرچ جو ہے وہ فیمل سینٹرڈ ہو جائے اور آپ مردوں کے مسائل کو اگنور کر دیں ان چیزوں کو فوکس نہ کریں اور صرف اور صرف عورتوں کے نقطۂ نظر سے اسٹڈی کریں اور بعد میں کہہ دیں کہ ہم نے لوگوں کے مسائل معلوم کیے جو کہ در حقیقت لوگوں کے مسائل نہیں عورتوں کے مسائل ہیں جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ کو دوسرا تھریٹ ہے اوور جنرلائزیشن جنرلائزیشن ہم ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں بلکہ ریسرچ کا مقصد خاص طور پہ سوشل سائنس میں ریسرچ کا مقصد تو ریزلٹس کو جنرلائز کرنا ہی ہے جنرلائزیشن سے مراد ہے that you collect data from a smaller segment of the population, you draw conclusions from that data, analyze that data and apply those conclusions to the rest of the population. تھوڑے سے لوگوں سے آپ نے انفارمیشن حاصل کی شاید وہ لوگ بیس پچاس سو پانچ سو دس ہزار اس سے زیادہ نہیں ہوں گے ان سے آپ نے انفارمیشن لی اور اس کو آپ نے کہا کہ یہ باقی لوگوں پر بھی صحیح ثابت ہوتی ہے جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس سیگمنٹ سے انفارمیشن لے رہے ہیں اس کو آپ اوور جنرلائز کر دیتے ہیں یعنی اس کو در حقیقت جنرلائز کرنا ہی نہیں چاہیے تھا پوری پاپولیشن کے اوپر بہت سی اسٹڈیز میں ایسا ہوا کہ آپ مدرس کو اسٹڈی کر رہے ہیں مدرہڈ کو اسٹڈی کر رہے ہیں مائیں اور ان کے بچوں کے ریلیشن شپ کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور بعد میں جب آپ اپنے کنکلوژ ڈرا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ this was a study about the different aspect of parenthood no this study was not about different aspects of parenthood motherhood یعنی ہم نے اوور جرنلائز کر دیا مدر چائلڈ ریلیشن شپ کو ہم نے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بنا دیا حالانکہ اگر ہم نے فادر چائلڈ ریلیشن شپ دیکھی ہوتی تو شاید ہمیں بہت مختلف فائنڈنگس ملتی gender blindness many researchers fail to see gender difference exist in almost all areas of life for example many studies on the life of ایل people fact most elderly men lead wife gender blindness سے مراد یہ ہے کہ ریسرچر جینڈر بلائنڈ ہے یعنی وہ اس ایشو کو اپنے ذہن میں نہیں لا رہا کہ جس چیز کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں اس میں جینڈر کا ایشو اہمیت رکھتا ہے وہ لوگوں کے ڈفرینس دیکھتے بھی ہیں نہیں بھی دیکھتے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ڈفرینس جو ہے ان میں بہت بڑا رول ان کے لوگوں کے سبجیکٹس کے جینڈر کا ہو سکتا ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی مثلا جب وہ بڑی عمر کے لوگوں کے ایلڈرلی لوگوں کے اسٹڈی کی جاتی ہے اور ان کے پاس لونلی نیس کا یا کمپنی کا یا کمپین شپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اکثر ریسرچرز یہ بھول جاتے ہیں کہ زیادہ تر ایلڈرلی عورتیں بڑی عمر کی عورتیں تنہا زندگی گزارتی ہیں ان کے شوہر زندہ نہیں ہوتے جبکہ دوسری جانب زیادہ تر ایلڈرلی مرد تنہا نہیں ہوتے ان کی بیویاں ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں زندہ ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے عام طور پہ شوہر میں اور بیوی میں عمر کا خاصا فرق ہوتا ہے اور اکثر اوقات میاں بیوی میں سے مرد پہلے وفات پاتا ہے اور عورت بعد میں اور بہت سی عورتیں جو ہیں شوہر کے بغیر اپنی زندگی کے اگلے کئی سال گزارتی تو اگر ریسرچ میں اس چیز کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ ریسرچر کی جینڈر بلائنڈنس کی ایک مثال ہوگی double standard researcher thinking and lead to double when they talk about a couple in terms of a man and woman they tend to assume man is head of the family runs it and the woman only support work in the household standard سے مراد یہ ہے کہ ریسرچر آگاہ بھی ہوتا ہے کہ جینڈر ڈفرینس موجود ہیں اس کے باوجود جب اپنی اسٹڈی پلان کرتا ہے اسٹڈی کرتا ہے ڈیٹا کلیکشن کرتا ہے تو یہ بھلا دیتا ہے کہ دونوں لوگوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے جو اسٹینڈرڈ انہوں نے مردوں کے لیے رکھے ہیں وہ عورتوں کے لیے نہیں رکھے جو اسٹیٹس وہ مرد سبجیکٹ کو دے رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی اور بعض اوقات کانشیسلی بھی وہ اپنی فیمل سبجیکٹس کو نہیں دیتے اسی سے ملتی جلتی ایک اور تھریٹ جو کہ جینڈر ریسرچ میں ہو سکتی ہے وہ ہے interference interference at times the subject's perception of the sex of the researcher interfere with accurate fact finding process Maureen Giovannini experienced this phenomenon while studying small community in Sicily بعض اوقات ریسرچر جب ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا اپنا جینڈر یا سبجیکٹ کا جینڈر انٹرفیئر کرتے ہیں ریسرچ پروسیس کے ساتھ اور ریسرچ فائنڈنگ کے ساتھ یہ کی جس اسٹڈی کا ہم ریفرنس دے رہے ہیں اس میں ان کو سسلی کی اس چھوٹی سی کمیونٹی میں ڈیٹا کلیکشن میں کافی مشکل پیش آئی مختلف ریزنس کی وجہ سے مثلاً وہ اپنے میل سبجیکٹ کے ساتھ کوئی پرائیویٹ کانورسن نہیں کر سکتی تھی وہ اس کو سیریسلی بھی نہیں لیتے تھے ارد گرد کے لوگ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے اس کے علاوہ وہ بہت سی ایسی جگہوں پر نہیں جا سکی جہاں وہ جانا چاہتی تھی محض اس وجہ سے کہ وہ ایک تنہا خاتون تھی یہ تو تھے کچھ تھریٹس جو کہ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ کو ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں زیادہ تر کون سی ریسرچ میتھڈالوجیز اختیار کی جاتی ہیں ایک بات تو بلا شک ہم جانتے ہیں کہ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ ہو یا سائیکولوجی کی کوئی اور research basic methodology scientific methodology ہوتی ہے سائنٹیفک میتھڈالوجی وہ میتھڈالوجی جس میں سائنٹیفک اپروچ سائنٹیفک طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈالوجی یا سائنٹیفک اپروچ سے مراد ہے systematic and organised to be followed as it scientific method میں ایک سیریز آف اسٹیپس کو فالو کیا جاتا ہے اور ان کو ایز اٹ از فالو کرنا ہوتا ہے اسٹیپ ون کے بعد ٹو آئے گا ٹو کے بعد تھری اور تھری کے بعد فور آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اسٹیپ فور پہلے لے لیں کیونکہ آپ تھکے ہوئے تھے اور اسٹیپ ٹو بعد میں کر لیں اگر آپ ایسا کریں گے تو سائنٹیفک نیچر وہیں پر ختم ہو جائے گی اور آخر ہمیں اس systematic and organised series of step کی ضرورت کیوں ہے اس کی ضرورت اس لیے ہے because our ultimate goal and ultimate target is to attain maximum efficiency and consistency in researching a problem اگر ہم ہر دفعہ ان اسٹیپس کو اسی طرح سے فالو نہیں کریں گے اور ہر دوسرا شخص جو اس ریسرچ کو کرے گا وہی اسٹیپس فالو نہیں کرے گا تو ہمارے ریزلٹس کبھی بھی کنسسٹینٹ نہیں ہوں گے آبجیکٹو نہیں ہوں گے ریلائبل نہیں ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا میتھڈ ہیں اور وہ کیا اسٹیپس ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ step one identifying research problem step two review of related literature step three formulation of a hypothesis step four designing and conducting the research step five analysis of data research problem as you can see on this slide تو پہلا اسٹیپ ہے آپ کے پاس ریسرچ کے لیے ایک پرابلم ہونا چاہیے ایک ایشو آف انٹرسٹ ہونا چاہیے پرزینٹ کیس میں آپ کے پاس ایک جینڈر ریلیٹڈ ایشو ہونا چاہیے جس پہ آپ ریسرچ کریں گے اس کے بعد آپ اس سے ریلیٹڈ ریسرچز کا مطالعہ کرتے ہیں ریلیٹڈ لٹریچر کا جائزہ لیتے ہیں اس کی بنیاد پر اور اپنی بنیادی تھیریز میں آپ بلیو کرتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ ایک ہائپوتھس بنائیں گے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنی ریسرچ میتھڈالوجی ڈیسائڈ کریں گے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے ڈیٹا کا انالیسس کریں گے انالیس کی بنیاد پر کنکلوژ ڈرا کریں گے یاد رکھنے کی بات یہ کہ ہر ریسرچ کے کنکلوژ دوبارہ سے ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ پرابلم پہ لے جاتے ہیں جو ریسرچ آپ نے آج کی اس کے کنکلوژ کل کو آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے ایک نئی ریسرچ کا ٹاپک بن سکتے ہیں جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں ہم کس طرح سے ایک ریسرچ آئیڈیا یا ریسرچ پرابلم تلاش کر سکتے ہیں اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں identifying a research problem in gender research personal interest and observation popular issues newly emerging needs اور new projects events review of related literature یعنی سب سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود سے ہی کسی موضوع میں دلچسپی ہو کوئی ایشو آپ نے آبزرو کیا ہو آپ کے گرد گرد کے ماحول میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہو کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہوں اس طرح کی ریلیشن شپس پائی جاتی ہوں کہ آپ سمجھیں کہ مجھے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں سے کچھ پڑھا ہو کوئی ایسے نت نئے واقعات ہوئے ہوں جس کے بعد آپ کو خیال آیا ہو کہ ہاں یہ چیز ہم نے پہلے کیوں اسٹڈی نہیں کی بعض اوقات کچھ ایشوز پاپولر ایشوز بھی ہوتے ہیں مختلف دور میں مختلف حالات میں دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف چیزیں پاپولر ایشوز بن جاتی ہیں پاپولر آئیڈیاز بن جاتی ہیں اس وقت ہم ان کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کسی زمانے میں ہیلتھ ایک اہم ایشو بن جاتا ہے کسی زمانے میں ایجوکیشن کسی زمانے میں جینڈر ریلیٹڈ ایشوز کسی زمانے میں ڈومیسٹک وائلنس تو جو بھی اس وقت ہاٹ ایشو ہو پاپولر ایشو ہو بعض اوقات ہم اس پہ بھی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم اپنی ریسرچ کا موضوع بنا سکتے ہیں کئی دفعہ دوسرے لوگ آپ کو ریسرچ کے لیے کوئی پروجیکٹ دے دیتے ہیں کوئی ایجنسیز آپ سے کام کروانا چاہتی ہیں وہ آپ کو کہتی ہیں کہ اس ٹاپک پہ ریسرچ کر دے تو آپ کو خود بخود ریسرچ کا ایک ٹاپک مل جاتا ہے اور ایک طریقہ جو ہمیشہ سے پرانا طریقہ ہے پریکٹیکل بھی ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں وہ ہے ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر آپ ریسرچ جرنلس کا مطالعہ کریں کتابوں میں سے دیکھیں اور آج کل کے زمانے میں بہت آسان ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سرفنگ کریں اور لٹریچر کا ریویو کریں آپ کو بہت سے نئے آئیڈیاز ملیں گے ریسرچ کرنے کے لیے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں اور اداروں میں نئے نئے موضوعات پر تحقیق کی جا رہی ہے آپ بھی ان میں سے کسی موضوع کو چن سکتے ہیں اس کو ریپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں آلٹر بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس موضوع کے بالکل الٹ کوئی موضوع جو کہ آپ کے معاشرے سے تعلق رکھتا ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے چن لے جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا بنیادی میتھڈولوجی تو وہی ہے جو سائیکولوجی میں استعمال کی جاتی ہے مگر کچھ میتھڈس سائیکولوجی کے عام میتھڈس کے مقابلے میں کم استعمال کیے جاتے ہیں اور کچھ زیادہ مثلاً ایکسپیریمنٹل ریسرچ اتنی کامنلی استعمال نہیں کی جاتی گو کے استعمال کی جاتی ہے اتنی کامن نہیں ہے جتنی کہ ہم ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی میں استعمال کر سکتے ہیں دوسری جانب کوالٹیو ریسرچ سائیکولوجی کی باقی ریسرچ میں اتنی زیادہ استعمال نہیں کی جاتی لیکن جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور افیکٹو سمجھی جاتی ہے فیمنسٹ اور gender research methods quantitative methods and methods are used quantitative method سے مراد ہے ایسے میتھڈ جس میں جو انفارمیشن ہم حاصل کرتے ہیں وہ کوانٹیٹیز کی فارم میں ہوتی ہمارا ڈیٹا کوانٹیٹیز میں ہوتا ہے یا اس فارم میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو کوانٹیٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیوں ہم اس کو کوانٹٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے کمپیرزن اور ہمارا انالیس جو ہے وہ آسان ہو جائے آسان کس طرح سے ہوگا وہ اس طرح سے کہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل پروسیجر موجود ہیں اسٹیٹسٹیکل نالج اور میتھڈالوجی موجود ہے جب ہمارا ڈیٹا کوانٹیٹیز کی فارم میں ہوگا نمبرز کی فارم میں ہوگا تو ہم اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیس کر سکیں گے اور ہم اپنے ریزلٹس کی اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکینس ڈیٹرمن کر سکیں گے یعنی ہم یہ بتا سکیں گے کہ ہم اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ اس پہ کتنا کانفیڈینس رکھ سکتے ہیں کیا یہ ڈیٹا ریلائبل ہے ٹرسٹ وردی ہے بھی یا نہیں ہے کوالٹی ریسرچ میں نمبرز اور کوانٹیٹیز اہمیت نہیں رکھتی کوالٹی اہمیت رکھتی ہے آپ کسی شخص کو اگر آبزرو کر رہے ہیں اس کی فیلنگز آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں فیلنگ کس مقدار میں ہے کس کوانٹیٹی میں ہے وہ شاید اتنا اہم نہیں ہے اس ریسرچر کے لیے جو کوالٹیٹیو ریسرچ میں یقین رکھتا ہے اور اس کو ایک اچھی میتھڈالوجی سمجھتا ہے جینڈر ریلیٹڈ میتھڈالوجی میں دونوں استعمال ہوتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا پرابلم اسٹڈی کر رہے ہیں اگر پرابلم ایسا ہے جس میں ہمیں انفارمیشن ڈیٹا نمبرز کی فارم میں مل سکتی ہے تو ہم کوانٹیٹیو میتھڈس اختیار کریں گے اور اگر ہمیں ایسا لگے کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم کوانٹیٹیز میں اس کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے تو اس صورت میں ہم کوالٹیٹیو میتھڈالوجی کو زیادہ پسند کریں گے quantitative methods descriptive methods experimental methods and ex post facto studies so gender related research میں کوانٹیٹیو میتھڈ میں ہم تین طرح کے میتھڈ استعمال کرتے ہیں ڈسکرپٹیو میتھڈس ایکسپیریمنٹل میتھڈس اور ex post facto studies descriptive methods وہ میتھڈس ہیں جس میں ہم فنامنا آف انٹرسٹ کو آبزرو کرتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کو ریکارڈ کرتے ہیں مختلف فارمس میں مختلف طریقوں سے اور اس کے بعد اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں the way it is we do not intervene in to the happenings we do not manipulate the situation we do not bring about any change in the situation اور دا فنامنا آپ چیز کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز یوں ہو رہی تھی اور ایسے ہے اور اس طرح سے پائی جاتی ہے دوسری طرف ایکسپیریمنٹل ریسرچ میتھڈالوجی ہم جانتے ہیں کہ اس میں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کی ریلیشن شپ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے بنیادی مقصد کیا ہے to find cause and effect relationship between the two or more variables اگر ہمیں لگے کہ ویریبل اے ویریبل بی کا کاز ہے یعنی اے کاز ہے اور بی اس کا افیکٹ ہے تو ہم اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے کنفرم کرنے کے لیے کہ ان دونوں میں cause and effect relationship ہے ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں جس میں اے کو انڈیپینڈنٹ ویریبل لیا جائے گا اور بی کو ڈیپینڈنٹ ویریبل ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں ہمارا ڈیٹا کوانٹیٹیو فارم میں آئے گا اور کلیئر کٹ آئے گا اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو ہم اس وقت بات کریں گے جب ہم اس کو ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تیسری طرح کا کوانٹیٹیو میتھڈ ریسرچ میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ex post facto research which is basically form of in which things are studied اور variables are studied after event has actually manipulate the variable but we study it afterwards کے اسٹوڈنٹس کو یا سائکولوجسٹ کو عام طور پر کم از کم چھ ڈسکریپٹو میتھڈ اویلیبل ہوتے ہیں آبزرویشن کوریلیشنل ریسرچ سرویز انتڈ کے focus groups and meta analysis gender psychologist he would use some of these method more often than others these method include surveys correlational studies observation and content analysis یعنی سروے اور آبزرویشن یا کنٹینٹ اینالسز جو ہے یہ ہمارے زیادہ پاپولر میتھڈ ہیں جو کہ ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں دوسری جانب کوالیٹیو میتھڈ میں جینڈر ریسرچ میں چار بیسک میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلا میتھڈ ہے case studies interviews ethnography and focus groups اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتھنوگرافی مثلاً اگر آپ نے اس میں دیکھا ہو تو آبزرویشن سے ملتی جلتی ایک چیز ہے فوکس گروپس ہم سروے میں بھی استعمال کرتے ہیں یعنی جو میتھڈس ہیں وہ اوور لیپ کرتے ہیں صرف ہم ان کو استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں کوانٹیٹیز اپٹین کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا کوالٹی ریکارڈ کرنے کے لیے اس سے اس کی نیچر تھوڑی سی بدل جاتی ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈ میں ہم کون کون سے میتھڈ جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال کریں گے سب سے پہلا میتھڈ جو کہ بہت پاپولر ہے اور اسٹوڈینٹس بھی عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اور کافی آسان ہے وہ ہے سروے سروے ریسرچ کا وہ طریقہ ہے جس میں آپ کو انفارمیشن ملتی ہے survey are the best approach of data collection when you have to collect data from a large number of people in limited time period جب آپ کے پاس وقت کم ہو اور آپ کو زیادہ انفارمیشن چاہیے کوئک انفارمیشن چاہیے تو آپ سروے استعمال کر سکتے ہیں ہاں اگر کوئی ایسے پرابلمس ہیں جن کو آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ضرورت ہے اور بہت باریکیوں میں جانے کی ضرورت ہے انٹینسو اسٹڈی کرنی ہے مطالعہ کرنا ہے تو پھر سروے شاید اتنا اچھا میتھڈ نہ ہو survey are the best approach when کو information is required limited a large number of of for example survey of how female future career اگر ہم نے یہ جاننا ہو کہ ایک کالج کی ایک یونیورسٹی کی پانچ ہزار لڑکیاں اپنا فیوچر پروفیشن یا اپنی ایجوکیشن کس طرح سے ڈسائڈ کرتی ہیں تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان سے جا کے پوچھ لیا جائے ایک سروے کر لیا جائے سروے میں ڈیٹا کلیکشن کرنے کے لیے ہم سوال پوچھتے ہیں مختلف طرح کے سوال بنائے جاتے ہیں اور جو مختلف طریقوں سے یعنی انٹرویو یا کوشچن کی صورت میں لوگوں کو پوچھے جاتے ہیں in surveys the participants are presented of کونس اور statements respond surveys are most appropriate when the goal of the study is to find out about opinions open attitudes values lifestyle etcetera اگر آپ کو لوگوں کی رائے معلوم کرنی ہے اوپین بائسز تو سروے ایک بہت اچھا طریقہ ہے ہاں اگر کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں جس میں لوگوں کی ڈسکلوز ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ ہم نے اگر اپنی رائے بتا دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس صورت میں آپ سروے کے بجائے کوئی اور طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں سروس اس وقت بھی بہت اچھے رہتے ہیں جب کوئی لائٹ سا ایشو آپ اسٹڈی کر رہے ہوں لیکن اور پھر اگر آپ ایسی چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں جس کو آپ ڈائریکٹلی آبزرو کر ہی نہیں سکتے there are number of phenomena that can not be observe directly either because of procedural problems or because it is ethically wrong to observe them so اگر ایسا ہو تو ہمیں سروے پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے ہمیں لوگوں کے پاس جا کر پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ اس معاملے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم خود سے اس کو نہیں دیکھ سکتے اگلی بات سروے کے بارے میں یہ اس کی میتھڈالوجی کیا ہے ہم نے کہا کہ ہم لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں ڈیٹا اور information sources in surveys one questions given in person mailed or emailed to interviews face to face personal electronic, or telephonic newspaper اور میگزین سروس سروے کم از کم تین طریقے سے کیا جا سکتا ہے ایک تو کوشچنر بنا لیں کوشچنر لوگوں کو ڈائریکٹلی دے دیں یا ان کو ڈاک میں ڈال دیں پوسٹ کر دیں اور آج کل کے زمانے میں بہت آسان ہے ای میل کر لیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہی آپ کا سروے کمپلیٹ ہو سکتا ہے آپ گھر بیٹھے دوسرے شہروں دوسرے علاقوں دوسرے ملکوں کے لوگوں سے اپنی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں انٹرویوز میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ انٹرویوز فیس ٹو فیس ہوتے ہیں کوشچنرز جب آپ لوگوں کو کرنے کے لیے دیتے ہیں تو اس میں کافی امکان ہے کہ لوگ اس کو نان سیریسلی لیں گے یا آپ سے جھوٹ بول دیں گے یا ان کے کیونکہ پچھلے ایونٹس کے بارے میں ہم ان سے پوچھ رہے ہیں تو شاید میموری اتنی اچھی نہ ہو دوسرے واقعات اس دوران ہو گئے ہوں اور ان کے واقعات آپ اس میں گڈ منڈ ہو گئے اور وہ آپ کو صحیح انفارمیشن نہ دے رہے ہو اور بعض اوقات لوگ اس کو فیل کیے بغیر بھی واپس کر دیتے ہیں انٹرویو میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان میں سے کوئی بات آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی آپ براہ راست سوال کرتے ہیں اور براہ راست ہی جواب لیتے ہیں پلس ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انٹرویو میں آپ دوسرے شخص کی جو کہ آپ کا ریسپونڈنٹ ہے اس کی نان وربل کمیونیکیشن یا نان وربل بہیویئر کو بھی جج کر سکتے ہیں اس کو نوٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہے اس کے علاوہ اخباروں میں اور میگزینز اور جرنلز میں بھی بہت سے سرویز کے لیے کوشچنرز آتے ہیں وہ آپ سے آپ کی رائے پوچھتے ہیں آپ ان کو فل کر کے انہیں کو واپس بھیج دیتے ہیں اور اس طرح سے بھی ایک طرح کا سروے کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن جس طرح سے بھی آپ سروے کر رہے اس کی کچھ بیسک بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں اگر وہ نہیں ہوں گی تو سروے کبھی بھی اچھا سروے نہیں ہو سکتا essential for surveys trained skilful experienced interviewers careful and appropriate wording دو چیزیں سروے میں بہت ہی ضروری ہے ایک تو یہ کہ جو لوگ جو سرویئر یا ریسرچر ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں وہ ٹرینڈ ہو انہیں معلوم ہو کہ لوگوں سے کس طرح سے سوال پوچھنے ہیں کس طرح سے ان سے بات کرنی ہے کب کوئی شخص اگر آپ کو جواب نہیں دے رہا تو آپ نے کس طرح سے اس سوال کا جواب لے کر واپس آنا ہے اسکلفل بھی ہونا چاہیے اس کو ذہین بھی ہونا چاہیے اس کو یہ بھی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ جس ماحول میں جا کے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرے گا اسی ماحول کے مطابق خود بھی ڈھل کے جائے اس کو وہاں پہ کوئی ایک عجیب انوکھا یا اسٹرینجر نہیں دکھائی دینا چاہیے لوگ اس کے ساتھ اپنا محسوس کریں اور اس کے سوالوں کا جواب دینے میں نہ ہچکچائیں اس کے ساتھ ساتھ انٹرویو اسکیڈول استعمال کیا جا رہا ہو یا کوشچن استعمال کیا جا رہا ہو سوالوں کے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے سوالوں کو بہت اچھی طرح سے فریز کرنا چاہیے اور آپ کے سوال میں وہی چیز پوچھی جا رہی ہو جس کا آپ جواب مانگ رہے ہیں جو آپ پوچھیں ریسپونڈینٹ کو بھی اس کی وہی سمجھ ہے اب جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں یہ چیز بعض اوقات زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے مثلا بہت سے لفظ ہیں جو کہ صرف میل کونٹیشن رکھتے ہیں لیکن ہم کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ عورتیں بھی اس پوزیشن میں ہو سکتی ہیں ہم بات کرتے ہیں انسان یہ کہتا ہے یا ہم بات کرتے ہیں وہ وہاں کا چیئرمین ہے وہ وہاں کا ڈائریکٹر ہے لیکن اب عورتیں بھی ڈائریکٹر ہوتی ہیں عورتیں بھی چیئرمین یعنی کہ چیئر پرسن ہوتی ہیں تو بہت سے ایسے الفاظ بھی جو ہیں ان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے تاکہ سبجیکٹ کے ذہن میں پہلے سے کوئی بد دلی نہ آ جائے یا کوئی باعث نہ آ جائے سروس کی کچھ لمیٹیشن بھی ہیں سروے آپ اس میں معاملے کی بہت گہرائی میں نہیں جا سکتے اور اگر آپ ستی قسم کی معلومات چاہتے ہیں تو اس کے لیے سروے ایک بہت اچھا میتھڈ ثابت ہو سکتا ہے limitation of surveys in depth study is not possible survey reports میں ریلائی اپنسپونڈنٹ میموری یعنی ریسپونڈنٹ کی میموری اگر اچھی نہ ہوئی یا اس کی زندگی میں بہت سے واقعات اس دوران ہو گئے تو آپ کو صحیح جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم جس چیز کے بک کو اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو ہم ڈائریکٹلی میجر نہیں رہے یہ ایک شارٹ کمنگ ہے سروے کی تو جب آپ کے پاس وقت ہو کہ آپ چیزوں کی ڈائریکٹ میجرمنٹ کر سکے تو آپ کوئی اور طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سروے کے بعد جو دوسرا ڈسکرپٹیو میتھڈ جینڈر ریسرچ میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے کوریلیشنل ریسرچ وہ ریسرچ جو کوریلیشن کے اسٹیٹسٹیکل کانسپٹ پہ بیس کر کے بنایا گیا correlational research used for identifying predictive relationships among naturally occurring variables correlational research وہ ریسرچ ہے جس میں نیچرلی اکرنگ ویریبلس یعنی نیچر میں موجود ویریبلس کی آپس میں ایک ریلیشن شپ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور ریلیشن شپ کو ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ پرڈکٹیو ریلیشن شپ ہے یعنی ویریبل اے پرڈکٹ کر سکتا ہے ویریبل بی کو اگر کوئی چین ویریبل اے میں آئے گا تو اس کی ریلیشن شپ ویریبل بی کے چین کے ساتھ ہوگی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کو ریلیشن پرڈکٹو ریلیشن شپ کی بات کر رہی ہے it is not talking about causal relationship we are not seeing that A cause B or B cause A it is not cause and effect relationship correlation is predictive but not cause and effect sources of data collection in correlational research psychological test like IQ personality اور aptitude test etcetera questionnaires in person mailed or emailed interviews personal or telephonic including records including statistics and archival data correlational research میں دو ویریبلس کے بارے میں ڈیٹا لیا جاتا ہے ان کی میجرمنٹس لی جاتی ہیں یا ان کے اسکورس لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کیا ایک ویریبل دوسرے سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ریلیشن شپ کا پیمانہ کیا ہے کہ جب ایک ویریبل میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو کیا دوسرے میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی دونوں میں اگر تبدیلی آ رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہے کیوں ریلیٹڈ ہے اس چیز کا جواب کو ریلیشنل ریسرچ میں نہیں ہے یعنی یہ ہمیں کوزل شپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہی ویریبلس میں کورلیشنل uh, ریسرچ میں دو طرح کی ریلیشن شپ ہو سکتی ہے پازیٹو یعنی جب ایک ویریبل کی ویلو بڑھتی ہے تو دوسرے کی ویلو بھی بڑھتی ہے یعنی دونوں ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے ہائٹ um, اور ویٹ بچوں کی صورت میں جب ان کی ہائٹ بڑھتی ہے تو ان کا ویٹ بھی بڑھتا ہے دونوں میں ایک پازیٹو ریلیشن شپ ہے نیگیٹو ریلیشن شپ سے مراد ہے کہ جب ایک ویریبل کی ویلو بڑھتی ہے دوسرے ویریبل کی ویلو گھٹتی ہے جیسے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں میں وہ کتنا ویٹ اٹھا سکتے ہیں جتنی ان کی عمر بڑھے گی اتنا ہی کم وہ ویٹ اٹھا سکتے ہوں گے یہ ایک نیگیٹو ریلیشن شپ ہے ایک ویریبل بڑھ رہا ہے دوسری ان کی کیپیسٹی گھٹ رہی ہے تیسری طرح کی ریلیشن شپ بھی ہو سکتی ہے کوئی ریلیشن شپ نہ ہونا یعنی دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں ان میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے کوریلیشنل ریسرچ کی بنیاد کوریلیشن کے اسٹیٹسٹیکل میتھڈ uh, پر ہے جو عام طور پہ uh, طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ Pearson product moment correlation ہے uh, اس کو ایفیشنٹ آف کو ریلیشن کو ہم اسمال آر کے ساتھ شو کرتے ہیں کوریلیشن کی ویلو مائنس ون سے لے کے پلس ون تک رینج کرتی ہے آپ کے پاس کوریلیشنل ریلیشن شپ جو ہے اس کی ویلو کبھی ایک سے بڑھ کے نہیں آئے گی مائنس ون سے پلس ون تک ریلیشن شپ ہو سکتی ہے minus one means perfect negative relationship یعنی دو ویریبلس ٹوٹلی ایک دوسرے کے الٹ ڈائریکشن میں بڑھ اور گھٹ رہے plus one means perfect positive correlation یعنی جب ایک ویریبل بڑھ رہا ہے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ ہی بڑھ رہا ہے اگین بڑھ رہا ہے ہم اس کے بارے میں اس میتھڈ سے نہیں جان سکتے the magnitude as well as the direction of the relationship یہ ویلو ہمیں نہ صرف ریلیشن شپ کا میگنیٹیوڈ بتاتی ہے بلکہ اس کی ڈائریکشن بھی پلس ون میگنیٹیوڈ یہ ہے کہ پرفیکٹ ریلیشن شپ ہے اور direction positive minus one direction negative magnitude perfect complete relationship nature of correlation can be positive negative اور zero correlation but remember correlation is not causation correlational research does not tell us about causal relationship gender related research میں استعمال ہونے والا ایک اور ڈسکرپٹیو میتھڈ آبزرویشن ہے observation is one of the favourite method used by ethnologist anthropologist and sociologist psychologist have also use this method in number of quite significant studies observation systematic observation is one of the popular research method employed just sociologists and ethnologist procedure observation study and careful recording of the phenomena of interest main procedure کیا ہے آپ فنامن آف انٹرسٹ کو آبزرو کرتے ہیں آبزرو آپ براہ راست اپنی آنکھوں کی مدد سے آبزرو کر سکتے ہیں آپ کیمرا بھی استعمال کر سکتے ہیں ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں پراپر ریکارڈ آبزرویشن کا ایک بہت ضروری چیز ہے اگر آپ کی آبزرویشن پراپرلی ریکارڈیڈ نہیں ہوں گی تو بعد میں اس کا انالیس صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں بہت سی غلط چیزیں غلط یا کمزور میمری کی وجہ سے ایڈ کر دیں the recorded observation are analyse later on the analysis conclusion آپ کے ریکارڈیڈ آبزرویشن جو ہیں ان کو بعد میں اینالائز کیا جاتا ہے with reference to the the hypothesis or theory you had in mind جو چیز آپ دیکھنا چاہ رہے تھے اس کے حوالے سے باقی جو چیزیں نان ریلیٹڈ ہیں آپ کے ٹاپک آف انٹرسٹ سے تعلق نہیں رکھتی اور آپ کے خیال میں بالکل ان کا اس میں کوئی کام نہیں ہو سکتا ان کو آپ اگنور کر دیتے ہیں ان کو چھانٹ دیتے ہیں اور جو آپ کے ٹاپک آف انٹرسٹ سے ریلیٹڈ آبزرویشن ہیں ان کا انالیس کرتے ہیں اس انالیس کی بنیاد پر آپ اپنے کنکلوژ ڈرا کرتے ہیں مثلاً اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہو کہ ایک شہری خاتون دن میں دس گھنٹوں میں کیا کام کرتی ہے اور ایک دیہاتی خاتون صبح کے بعد شروع ہونے والے دس گھنٹوں میں کیا کام کرتی ہے تو آپ ان کو آبزرو کر سکتے ہیں اب ان کی زندگی میں اور بہت کچھ ہو رہا ہوگا اور ان کے ہمسائے میں بھی بہت سے واقعات ہو رہے ہوں گے لیکن آپ صرف اس کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کریں گے کیونکہ آپ کا ٹاپک آف انٹرسٹ دیہاتی یا شہری عورت کی ڈیلی معمولات ہوں گے types of observation observation without intervention and observation with intervention بنیادی طور پر آبزرویشن دو طرح سے کی جا سکتی ہے with intervention intervention and without جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ود انٹروینشن میں آپ جا کے سچویشن میں انٹروین کریں گے آپ اپنا کوئی کردار ادا کریں گے وداؤٹ انٹروینشن آبزرویشن میں آپ صرف آبزرویشن کرتے ہیں اس میں اپنا کوئی دخل نہیں کرتے دخل نہیں دیتے سچویشن کو چینج نہیں کرتے واقعات میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے observation without intervention naturalistic observation ہے جو کہ ایتنالوجسٹ اور اینتروپولوجسٹ عموماً استعمال کرتے ہیں بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ حالات و واقعات جس طرح سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں ان کو اسی طرح سے ریکارڈ کیا جائے ان میں کوئی آرٹیفیشلٹی نہ آئے لوگ جس طرح کے حالات میں رہتے ہیں جس طرح کی سچویشن میں رہتے ہیں ان میں وہ کس طرح سے بہیو کرتے ہیں اس سب کو ریکارڈ کر لیا جائے اور بعد میں ہم نے اس کا انالیس کرنا ہے یا ہم نے اس کا کوئی کمپیرزن کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے observation without intervention refers to naturalistic observation Observation with intervention includes participant observation, structured observation, and field experiments. Observation with intervention is not very commonly and frequently used in gender-related research, but it is used. It involves structured observation or field experiments or participant observation, in which you manipulate a certain extent participant observation بہت سی women ریلیٹڈ researches میں اور جینڈر ریلیٹڈ researches میں استعمال کی گئی ہے جس طرح سے اگر آپ نے ایک گروپ خواتین کا ہے اس کو آبزرو کرنا ہے اور اس میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی نیچرل سیٹنگ میں اور جب آپس میں کلوز گروپس میں بیٹھتی ہیں تو وہ کیا بات چیت کرتی ہیں کس طرح سے انٹریکٹ کرتی ہیں تو بہت سی اسٹڈیز میں اینتھروپالوجسٹ نے اس طرح کیا کہ وہ گئے ان کے ساتھ اس گروپ کا پارٹ بن گئے اس کے بعد انہوں نے پھر فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کی ان عورتوں کی زندگی کے بارے میں آبزرویشن میں the a situation it is not experimentation it is different from experimentation it is not done artificial lab setting you create a situation and you expect that people will behave according to the change situation. Lab settings میں تو نہیں لیکن کلینکل سیٹنگس میں یہ طریقہ کئی دفعہ استعمال کیا جاتا ہے مثلاً کلینکل سیٹنگس میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میل بچے اور فیمل بچے یا بچیاں کس طرح سے ایک ہی ویریبل کو یا ایک ہی اسٹیمولس کو ریسپونڈ کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک اسٹیمولس انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ تین سال کے بچے جو لڑکے تھے اور تین سال کی بچیاں وہ اسی چیز کو کیسے دیکھ کے ریئیکٹ کرتے مثلاً ٹرک وہاں پہ رکھ دیا جائے یا ایک ایروپلین جو بہت زیادہ آواز پروڈیوس کرتا ہے تو وہی لڑکیاں جو ہے اس کو دیکھ کے کیا کر رہے ہیں اور لڑکیاں اس کو دیکھ کے کیا کر رہی ہیں اور پھر ایک ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ لڑکوں اور لڑکیوں نے دونوں نے ایک ہی طرح سے اس ٹوائے کو ریئیکٹ کیا جس کا مطلب تھا کہ چھوٹے بچوں کو ایک ہی طرح کے کھلونے اچھے لگ رہے تھے پھر ایک اس کے فردر فیز کے اندر انہی بچوں کو ان سے میچ کیے ہوئے بچوں کے ایک گروپ کو بہت سی ڈالس دی گئی اور دیکھا گیا کہ لڑکے بھی ڈال میں اتنا انٹرسٹ لے رہے تھے جتنا بھی لڑکیاں لے رہی تھی جبکہ ان سے بڑی عمر کے بچوں کو چھ اور سات سال کی عمر کے بچوں کو لیا گیا تو جب ٹرک دیا گیا تو بچیاں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی تھی یا کم از کم اس کو چھیڑ نہیں رہی تھی اس سے کھیل نہیں رہی تھی اور جب ڈال دی گئی تو لڑکوں نے اس کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا یہ اس طرح کی اور اسٹڈیز جو ہیں ہیں وہ یہ شو کرتی کہ کس طرح سے ایج کے ساتھ جینڈر آئیڈینٹی ڈیولپ کی جاتی ہے اور جینڈر رولس بچوں کو سکھائے جاتے ہیں بعض سچویشن میں فیلڈ ایکسپیریمنٹس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن عام طور پہ جینڈر ریسرچ میں یہ میتھڈ اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں کون کون سی میتھڈالوجی استعمال کی جا سکتی ہے لیکچر کی ابتدا میں ہم نے بات کی تھی کہ فیمنسٹ ریسرچ میتھڈالوجی جو ہے اس کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اور جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں کس طرح سے دوسرے ایلیمنٹس باعث کا باعث بن سکتے ہیں یہاں پہ باعث سے مراد ہے پرجڈس کا یا پارشیلٹی کا باعث بن سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جینڈر ریلیٹڈ ریسرچ میں دو طرح کے میتھڈ استعمال ہوتے ہیں کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو کوالٹیٹیو میتھڈ کو آج کل کی جینڈر ریسرچ میں زیادہ پاپولیرٹی حاصل ہو رہی ہے کوانٹیٹیو میتھڈ میں اکثر وہ میتھڈ ہیں جو ہم سائیکولوجی میں استعمال کرتے ہی ہیں ڈسکرپٹیو میتھڈ ایکسپیریمنٹل میتھڈس اور ایکسپوسٹ فیکٹو میتھڈ ڈسکرپٹیو میں ہم آبزرویشن بھی استعمال کرتے ہیں ہم کنٹینٹ انالیس استعمال کرتے ہیں کوریلیشنل ریسرچ استعمال کرتے ہیں اور موسٹ کامنلی ہم سرویز استعمال کرتے ہیں کوالٹیٹیو میتھڈس ہم اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے بارے میں بھی بات کریں گے اور کچھ ڈسکرپٹیو میتھڈ جن کا ہم نے آج ذکر نہیں کیا تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ